عطا بن نبی رباح نے خبر دی انہیں عبید بن عمیر نے کہ ابو موسا اشاری رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی لیکن اجازت نہیں ملی غالباً آپ اس وقت کام میں مشغول تھے اس لیے ابو موسا رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے پھر عمر رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا کیا میں نے عبداللہ بن قیس ابو موسا رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو کہا گیا وہ تو لوٹ کر چلے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی کا حکم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ تین مرتبہ اجازت چاہنے پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انصار کی مجلس میں گئے اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ کیا کسی نے اسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اس کی گواہی تو تمہارے ساتھ وہ دے گا جو ہم سب میں بہت ہی کم عمر ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا آپ کے مراد تجارت سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار باسٹھ